محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ خدنہ چلے ہزاروں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے تو ہستی کی ساری بہاروں میں چمکے جو تھے چار اگر وہ بیچاروں میں چمکے جو غم خار تھے غم کے ماروں میں چمکے زمینوں فلک کے کناروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد نہ ہوتے جو پیدا تو ہستی نہ ہوتی عدم سے دا نہ ہوتا کوئی دل ربا اور شیدا نہ مجنون ناقا نہ محمل نہ لیلا وہ لولا کلم کے میناروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں چمکے چمکے چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا چلے گئے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں سے طلوع ہو کے کے حلیمہ ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے تو رحمت کے بادل وہی جا کے بر سے آیا ہو گئی برکت بام در سے غریبوں کے گھر مالدار چمکے میں چمکے چمکے چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا چلے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں ظلمت کدے میں جو تشریف لائے ہدایت کے قندیل ہر سو جلائے جہاں بر سے باطل کے نقشے مٹائے اور ایمان و عرفا کے گلشن سجائے گلستان حق کی بہاروں میں چمکے وہ تنہا لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے یہاں بے قراروں میں چمکے سہارا بنے بے سہاروں میں چمکے ہو غم خوار سب غم گساروں میں چمکے ضعیفوں میں صدموں کے ماروں میں چمکے وہ خلقت کے خدمت گزاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لے ہزاروں چمکے ہزاروں چمکے چمکے ہزار چمکے محمد دلاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں سے جہالت ضلالت سکھائے زمانے کو علم اور حکمت دیا در سے الفت محبت اخوت عطا کی غلاموں کو دولت حکومت غلام کے سب شانداروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں چمکے ہزاروں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا چلے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں ان کے ہوئے شانداروں میں چمکے وہی رنگ بو کی بہاروں میں چمکے بنے دل ربا جان ساروں میں چمکے جہاں کے ہنسی تر نظاروں میں چمکے غلام کے اپنے میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں چمکے چمکے محمد ہمارے پیارے دلارے سبھی امتی ہے محمد کے پیارے صحابہ ہے ان کے ہدایت کے تارے اکابر ہمارے منور ملارے وہ غم خوار پاسداروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں صدر العلا بن کے محشر میں آئے وہ منصب شفاعت کا ساتھ اپنے لائے وہ ابر کرم بل کے محشر پہ چھائے تو بخشش کا مجدہ لیے آپ آئے جہاں کے سبھی غم گساروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے محمد خدا کے دلاروں میں چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے آفتاب رسالت محمد وہی ماہتاب نبوت محمد وہی تاجدار شفاعت محمد وہی تو سرافا رحمت محمد اے غازی محق کے بھی چمکے وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے W W W dot Quran dot com